کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام